عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ پر ایک نظر ڈالی وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے صحابہ تین سو دس اور کچھ کل تین سو تیرہ تھے پھر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیے اور اپنے رب کو پکارنے لگے اے میرے رب مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرما دے جو کچھ تو نے مجھے دینے کا وعدہ فرمایا ہے اسے عطا فرما دے اے میرے رب اگر اہل اسلام کی اس مختصر جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے گی آپ قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے دونوں کندھوں پر سے گر پڑی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال کر پیچھے ہی سے آپ سے لپٹ کر کہنے لگے اللہ کے نبی بس کافی ہے آپ کی اپنے رب سے اتنی ہی دعا اللہ نے آپ سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ اسے پورا کرے گا انشاءاللہ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار اکاسی یہ حدیث صحیح ہے